السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین واشد اللہ الا اللہ شریک اللہ واشد اللہ محمد رسول آج کے خطبے کا موضوع تھا قبر کی وحشتوں اور ظلمتوں میں آپ کا حقیقی ساتھی لیکن قبل اس کے کہ میں ترجمانی کا فریضہ انجام دوں شیخ محترم نے خطبے کے دوران ایک بہت اہم بات کی تنبیہ فرمائی ہے وہ میں تمبی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں اور وہ تمبی یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ لیٹ سے آتے ہیں اور تاخیر سے آتے ہیں اور پھر اگلے صفوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے ان کی گردنوں کو فلانگتے ہیں یہ کرنا جائز نہیں ہے اگر آپ کو پہلی سب میں جگہ چاہیے تو آپ پہلے آئیں تاکہ آپ کو پہلی سب کے اندر جگہ مل جائے اور اگر آپ کو پہلی اور لیٹ آتے ہیں تو جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہیں پر آپ بیٹھ جائیں یا وہیں پر آپ نماز پڑھ کر کے خطبہ سننا شروع کر دیں لیکن اگلی صفوں میں آنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور اس سے جو ہے منع کیا گیا شریعت کے اندر شیخ محترم نے اللہ رب کی حمد و ثنا بیان کی اور اس طریقے سے سب سے پہلے انہوں نے اس بات کی وصیت فرمائی کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر قائم رکھے تقوا کی وصیت کی اور صبر اور یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی وصیت کی اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں انسان کو ایمان کی اور نیک عمل کی حاجت پانی اور ہوا اور کھانے سے بھی زیادہ ہوتی ہے پانی کھانا اور ہوا یہ انسان کے جسم کی خوراک ہے جبکہ ایمان اور عمل صالح انسان کی روح کی خوراک ہے اور انسان اپنی روح کی خوراک کا زیادہ محتاج ہوتا ہے اور اس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ ایمان بغیر عمل کے یہ دعویٰ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے اور ایسی چابی ہے جس کا کوئی دمدان نہیں ہوتا اللہ کے اللہ رب العامن کے رشاد علیہ یشعد الکلم طیب یرف کہ اللہ ہی کی طرف اچھے کلمات جاتے ہیں اور نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا ہے حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کوئی بھی قول جب تک عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا وہ قول قبول نہیں کیا جاتا ہے اور کوئی بھی عمل کب صالح ہوتا ہے کب نیک ہوتا ہے جب اس کے اندر دو شرطیں پائی جاتی ہیں پہلی شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں اور آپ کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اللہ ایکم حسن عملہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھے عمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالص ہو اور درست ہو لوگوں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ عمل خالص جب ہوتا ہے تب وہ اگر عمل خالص ہو اور وہ درست نہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اور اگر عمل درست ہے لیکن خالص نہیں ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے اور خالص عمل کون ہوتا ہے کب ہوتا ہے جب وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور درست کب ہوتا ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اور طریقے کے مطابق ہو لہذا یہ دو شرطیں ہیں خالص اللہ کے لیے عمل کرنا اور نبی کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تب انسان کا عمل قابل قبول ہوگا کوئی ایک شرط ہے دوسری شرط نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا اور ہر عمل جو شریعے سے ثابت نہ ہو یا اس کے ذریعے سے غیر اللہ کی رضا مراد لی گئی ہو وہ رد کر دیا جائے گا وہ عمل مردود ہوتا ہے اللہ کے سر کا فرمان ہے من عمل عمل لئی شال ہی امرناف جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہر کر کے وہ مردود ہے اور اللہ رب العامی نے حدیث قدسی کے اندر شاد فرمایا انا اغنا شرکا یا یعنی شرک میں تمام شرکا کسے اس کے شرک سے بے نیاز ہوں من عمل عمل اشر کافی میں غیری ترک تو ہوا شرک وہ شرکا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس نے اس نے اس عمل میں میرے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر لیا یعنی ریاکاری کے طور پر عمل کر رہا ہے دوسرے کو دکھاوے کے لیے میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیا اور یہاں سے اس بات کی خطورت اس کی سنگینی واضح ہوتی ہے کہ آج جو بہت سارے لوگ کافروں کے دین کو صحیح قرار دیتے ہیں یا یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ آخرت کے اندر ان کے اعمال صحیح ہوں گے ایسا عقیدہ رکھنا یہ باطل ہے کیونکہ اسلام تمام سابقہ دین کو ناسک کر دینے والا ہے اور اللہ ہر العامین کسی سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول نہیں کرے گا جیسا کہ اللہ نے فرمایا و ہمائی اب تغیر اسلام الدین فلاحی وہ وا فی الآخرت من الخاصرین کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا اور عمل صالح نیک عمل یہ کامیابی اور فلاح کی فوج و فلاح کا بہت اہم سبب ہے اور نقصان سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ حربام نے فرمایا ان السان اللہ الزین امن عمل الصالحات کہ انسان خسارے میں ہے مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا وہی خسارے سے محفوظ ہے اور جو ایسی زندگی چاہتا ہے جو ساعتوں والی ہو پرسکون ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ نیک عمل کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے من عمل عمل صالح من عمل صالحا من ذکین انسا وہ فلن حیات طیبہ جو انسان نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہے نیک عمل کرنے کو جیسے اسے پاکیزہ زندگی ہم عطا کرتے ہیں لہذا انسان کی سعادت کس میں ہے نیک عمل کرنے میں ہے اور اس طریقے سے یہ اللہ ہر برامن کی رحمت میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے نیک اعمال کے دروازے ان کے لیے کھول دیے تاکہ اللہ رب العالمین ان کو ان کا پورا بدلہ تا فرمائے اور ان پر اپنا فضر کرے بلکہ ایک انسان جو کسی چیز کو عادت کے طور پر کرتا ہے لیکن اگر اس کی نیت درست ہے پاکیزہ ہے تو اس عادت کے عمل والے کو بھی اللہ تعالیٰ نیک بنا دیتا ہے اجر والا بنا دیتا ہے اللہ کے نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اپنی شہوت پوری کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اپنی شہبت پوری کرتا ہے تو اس کو کیسے عجر ملتا ہے تو نبی نے مثال دے کر کے سمجھایا اور کہا کہ اگر وہ اپنی شہبت حرام طریقے سے پوری کرے گا تو اسے گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا لوگوں نے کہا ضرور گناہ ہوگا تو نبی نے فرمایا جب وہ حلال طریقے سے اپنی شہبت کو پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے عجر دیتا ہے تو انسان جو دنیا کے طور پر عادت کے طور پر کوئی عمل کرتا ہے لیکن انسان کی نیت ہے انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے پاک دامنی کی نیت سے اللہ ہر براہمن اسے بھی اس کے اوپر اجر کر دیتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے اور جو عقلمند مومن ہوتا ہے اپنی صحت اور قوت کے وقت نیک عمل کر لیتا ہے تاکہ جب وہ بیمار ہو جائے اور اس کی طاقت اس کا ساتھ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا پورا اجر دے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو جو وہ مقیم تھا سفر میں نہیں تھا اور جب وہ تندرست تھا جس طریقے سے وہ عمل کرتا تھا تو اس بیماری اور سفر کی میں بھی اللہ ہر اس کو پورا پورا عجر اور عجر ثواب دیتا ہے اس لیے کامیاب انسان ہوا ہے خوش نصیب انسان ہوا ہے جو آخرت سے آنے سے پہلے اپنے عمل کی تیاری کرتا ہے جو قبر میں داخل ہونے سے پہلے قبر کو بناتا ہے اور قبر کو بنانے کا مطلب یہ نہیں قبر بنانا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کرنا نیک اعمال انسان اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس بندے کے حفاظ فرماتا ہے اور اس طریقے سے یہ اللہ رب العامین اس کو قبر کے اندر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور لہذا آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے وہ توبہ کر لے توبہ یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور انسان توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان اللہ حب الطوابین وہب المطاہرین اور اس طریقے سے قبر کے اندر سب سے اہم چیز جس سے آپ کو انسیت ملے گی جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے گا وہ دنیا کے اندر توحید پر قائم رہنا شرک سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا اللہ کے علاوہ کسی اور کا واسطہ نہ لینا یہ چیز ہے جس کے ذریعے صلی اللہ ابامن قیامت کے دن قبر میں بندے کو ثابت قدم رکھتا ہے یوسبت اللہ الدین آمن بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الآخرہ کہ جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے مفسرین نے فرمایا ہے کہ ہاں قول ثابت سے مراد کیا ہے توحید ہے لہذا انسان کا نیک عمل یہی انسان کا قبر میں ساتھی ہے اور قبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے سفارشی ہے جیسا کہ اللہ کے سرخ حدیث ہے کہ آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے سر کی طرف سے اگر کوئی آتا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت بھگا دیتی ہے اور جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف سے کوئی آنے کوشش کرتا ہے تو صدقہ اس کو بھگا دیتا ہے اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے کوئی آنے کوشش کرتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر کے آنا یہ چیز اس کو بھگا دیتی ہے اور اس طریقے سے جو نیک امال ہوتے ہیں یہ نیک امال انسان کو قبر میں اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور گھیر لینے کی وجہ سے اس کے پاس کوئی عذاب اور اس طریقے سے کوئی مصیبت نہیں آتی ہے جیسا کہ اللہ کے سلک حدیث ہے کہ جب مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس ہوتی ہے روزہ اس کے بائیں داہنے طرف ہوتا ہے اور زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے اور جو خیر کا کام کرتا ہے صدقات و خیرات سلا رحمی اور معروف اور لوگوں کے ساتھ احسان یہ اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہو جاتے ہیں لہذا چاروں طرف سے نیک اعمال کچھ بندے مومن کو گھیر لیتے ہیں لہذا کوئی بھی عذاب اور کوئی بھی مصیبت قبر کے اندر اس کو نہیں آتی ہے اور قبر کے اندر جو آپ کو وحشتوں سے بچانے والی چیز ہے ایک ہے وہ ہے سور تبارک الدی کی تلاوت کرنا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورت قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کی تیس آیتیں ہیں یہ اس آدمی ایک آدمی کے لیے برابر سفارش کرتی رہی یہاں تک کہ اللہ ہر العالمین نے اس کو معاف کر دیا یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر شاد فرمائی اور دوسرے خطبے کے اندر فرمایا اے اللہ کے بندو کسی بھی عمل کو نیک عمل کوئی بھی ہو حقیر سے حقیر ہو معمولی سے معمولی ہو اسے کبھی حقیر نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فمیا عمل مسخالا ضرورت یرا ذرہ برابر بھی کوئی خیر کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن حاضر کرے گا آپ ایک کھجور کی گٹھلی بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں آپ اسے حقیر نہ جانیں آپ اسے معمولی نہ جانیں اگر آپ کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ معمولی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عظیم ہو جاتی ہے اور مسلم عقل عقل مند مسلمان وہ ہے جو اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرتا ہے بربادی سے بندوں کے حقوق عطا کرتا ہے کیونکہ انسان اگر بندوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں گی اللہ کے سر کا فرمان ہے اے لوگوں کیا جانتے ہو مفلس کون ہے لوگوں نے کہا ہمارے درمیان مفلس ہوا ہے جس کے پاس مال و جائیداد نہ ہو مال و دولت نہ ہو ہمارے بھی نے فرمایا نہیں میری امت میں مفلس ہو نہیں ہے میری امت کا مفلس ہوا ہے جو قیامت کے دن آئے گا نماز لے کر کے زکوٰۃ لے کر کے روزہ لے کر کے آئے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر الزام تراشی کیا ہوگا کسی کے مال کو کھایا ہوگا کسی کا ناخون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اور جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہوں کو اس کے گردنوں میں ڈال دیا جائے گا اور اس کے بعد اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا لہذا حقوق العباد بہت اہم ہیں حقوق العباد انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دینے والی چیز ہیں اگر دنیا میں آپ نے معاف نہیں کروا لیا ان کا حق ادا نہیں کر دیا قیامت کے دن آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی آپ کی ساری نیکیاں ایسے لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر آپ نے ظلم کیا ہوگا اور جن کو آپ نے سدایا ہوگا انہوں نے کہا کہ اخیر میں میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ جو نیک اعمال ہیں یہ قبر کے اندر تاریکی میں آپ کے لیے نور بن کر کے آئیں گے اور وحشت قبر کی تاریکی میں آپ کا ساتھی ہوں گے سفر میں آپ کا ہم سفر ہوگا اور جب تمہیں قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا تو تمہارا وہاں پر کوئی مونس کوئی گمخار کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے حدیث ہے جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں اس کے خاندان کے لوگ جاتے ہیں اس کا مال جاتا ہے اور اس کا عمل جاتا ہے دو چیزیں واپس چلی جاتی ہیں ایک چیز باقی رہتی ہے اس کو اہل ویال اس کے خاندان رشتے دار کے لوگ اس کے عزیز و اقارب اور اس کا مال سب واپس چلا آتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے لہذا حقیقی ساتھی آپ کا آپ کا نیک عمل ہے جو قبر کی تاریکی میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا دنیا کا دوست دنیا ہی کے اندر آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے قبر میں کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں جائے گا اس طریقے سے مانوی نے اس طریقے سے ایک حدیث انہوں نے پیش کی اور کہا کہ اللہ کے کی حدیث ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کا جو نیک اعمال ہیں ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تم خوش ہو جاؤ کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا تو یہ بندہ پوچھتا تم کون ہو تو کہتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں میں تمہارا نیک عمل ہوں پھر وہ بندہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ تو قیامت کو قائم کر دے تاکہ جو مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ مجھے مل جائے تو یہ نیک اعمال انسان کا سب سے بہترین ساتھی ہے نیک اعمال کی حفاظت کیجیے اللہ نے زندگی دی ہے اس زندگی کو غنیمت جانیے نیک اعمال کر کے اپنے دفتروں کو بھریے تاکہ ہی نیک امال قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے خیرات اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق دے اور وفات سے قبل اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے استغفار کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر ہماری وحشتوں کو دور فرمائے اور جس دن اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اٹھائے اللہ ہر برامین ہم سب کی حفاظ فرمائے امن و امان عطا کرے اور اللہ ہر برامین ہم سب کو نور عطا فرم امین و جداکم اللہ خیر و صلی اللہ بن محمد علیہ و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ